قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند چہرہ چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا سہرا اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا اس شان کا کوئی کبھی دولا نہیں دیکھا ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا بازو ہے یہ وہ جس پک تعویز بندھا تھا کچھ ہوا سینا تھا لہو سر سے بہا تھا اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا یہ وزن تھا ٹاپوں کا پسلی سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی بھگدڑ میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم جاتے تھے ادھر اور ادھر راتے تھے قاسم دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں بھگدڑ میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں تیورا کے وہیں گرتے ہیں گشے آتا ہے چہ کو کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا تقدیر نے یہ آج جب وقت دکھایا لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا تھامے ہوئے کونے ہنسنے خستہ جگر گئے وا کا پسر ہے سہ لیتے ہیں کچھ درد بتائے نہیں جاتے کبھی حصوں میں اٹھائے نہیں جاتے گر شاہر اپنی بچھائے نہیں جاتے ٹکڑے کبھی قاسم کے اٹھائے نہیں جاتے چادر کو جو تھامے ہوئے عباس کھڑے اکبر بھی سہارے کے لیے پاس کھڑے ہیں کیا حال تھا لاشے کا بتایا نہیں جاتا شبیر سے صدمہ یہ اٹھایا نہیں جاتا گہرا ہے بہت زخم چھپایا نہیں جاتا خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جایا نہیں جاتا اس غم کا کہاں پارے اٹھا لاش پسر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا تاریخ ہوا جاتا تھا آنکھوں کا اجالا چادر میں بندھی لاش کو جب سامنے ڈالا پروان یہ پوچھا کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے گٹھڑی جو کھلی حشر بپا ہو گیا ہر سو ٹکڑے تھا بدن لاش کا اور خون بھر گے سو ٹاپوں کے سینے پہ اور آنکھوں میں آنسو کہنے لگا آہستہ سے زہرا کا وہ محرو یہ دیکھیے جو ایک بھول ہی لاش بھابی ماں گر گئی یہ دیکھ کے تیورا کے زمین پر محشر سے ہی پہلے تھا وہاں خیمے میں محشر فروا کو سنبھالے رہی خود زینب مزتر شبیر کی آنکھوں میں قمر پھر گیا مندر لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں کہ قاسم کا بدن تھا شبر کا کلے جا کہ قاسم کا بدن تھا شبر کا کلے جا کہ قاسم کا بدن تھا